حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص سے حد کے قابل جرم سرزد ہو جائے پھر اسے جلدی دنیا ہی میں سزا مل جائے تو یہ اس کا کفارہ بن جاتی ہے ورنہ اگر وہ دنیاوی سزا سے بچ جائے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چھ سو تین